میں نے لوگوں سے کہا کہ قرآن مجید کو الف لام میم سے ون ناس تک ایک خلاصے کی نظر ڈالو تو دہل کے رہ جاؤ گے اپنی زندگی سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی اور ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا نفاق ہمارے اندر پڑ رہا ہے قرآن مجید نے قرآن مجید نے جہاد کے لیے پوری پوری صورتیں نازل فرمائی ہیں سورہ انفال نازل فرمائی سورہ برات نازل فرمائی سورہ آل عمران کے رکو کے رکو نازل فرمائے سورہ نساء کے پورے پورے رکو جہاد کے متعلق نازل فرمائے سورہ ممتحنہ میں جہاد کے قوانین کو بیان فرمایا سورہ محمد و کتال میں جہاد کی عظمت کو بیان فرمایا سورہ فتح میں جہاد کے اہداف کو بیان فرمایا سورہ نصر میں جہاد کو بیان فرمایا جہاد کے لیے دستور نازل فرمائے قوانین نازل فرمائے آداب نازل فرمائے شرائط نازل فرمائی لڑنے کا طریقہ بتایا دشمن کی جگہ بتائی وار کرنے کا طریقہ بتایا جہاد کی فرضیت بیان فرمائی جہاد کی اہمیت بیان فرمائی مجاہد کی شان بیان فرمائی مجاہد کے گھوڑے کو بیان کیا اس گھوڑے کی ٹاپوں کو بیان کیا اس ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کو بیان کیا قرآن مجید نے مجاہد کے چلنے کو بیان کیا دوڑنے کو بیان کیا اوپر اٹھنے کو بیان کیا اس کی تھکاوٹ کو بیان کیا اس کی بھوک کو بیان کیا اس کی پیاس کو بیان کیا مجاہد کے کھانے پینے کو بیان کیا مجاہد کے ذکر اذکار کو بیان کیا مجاہد کی نماز کو بیان کیا مجاہد کے تیمم کو بیان کیا مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کیا مجاہد کے قتل ہونے کو بیان بیان کیا مجاہد کے تیر چلانے کو بیان کیا مجاہد کے تیر پھینکنے کو بیان کیا مجاہد کے ساتھ اللہ کی محبت کا بیان کیا مجاہد کے ساتھ فرشتوں کے اترنے کا بیان کیا فرشتوں کی ٹریننگ کا بیان کیا مجاہد کی تربیت کا بیان کیا مجاہد کی قوت کا بیان کیا اور آخر میں اعلان کر دیا مجاہد گھبراتا کیوں ہے اللہ تو اس سے پیار کرتا ہے